Assalamu alaikum. This is lecture 22 of Introduction to Psychology. In the last lectures, we have been talking about learning and the different approaches to learning, that is classical conditioning and operant conditioning. Today, we will be talking about another approach to learning, and that is the cognitive approach. But before that, let's see what we discussed in the last lecture on operant conditioning. We talked about operant conditioning, the typical procedure in Skinner's operant conditioning, consequences of behavior, reinforcement and reinforcers, schedules of reinforcement, partial and continuous schedules, variable and fixed ratio schedules, variable and fixed interval schedules, shaping and behavior modification, and application of operant conditioning last lecture we said they may think there are not all of the learning they've all of the knowledge they ہے result of just classical conditioning or سوس اگین اے آسکو سیل did you learn all that we know as a of mere association of stimuli and response or take place as a result of some other process of course yes کیا جو کچھ ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی ہم ہیں کیا محض اور کی ایسوسیشن کے نتیجے میں ہے یا محض اس وجہ سے کہ ہماری ہر ہر ٹھیک بات کو کو ریوارڈ کیا کیا گیا گیا اور اور غلط کام پنش یا کچھ چیزیں بھی ہیں جو لرننگ میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں آج ہم انہیں کی بات کریں گے لیکن ایک بار پھر کچھ سوال اور ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کوگنیٹو لرننگ میں یا کوگنیٹو اپروچ ٹو لرننگ میں ہم کس چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے آج yourself why does a soldier keep resisting the strong enemy without caring for his life even when he can escape ایک سپاہی یا ایک فوجی جو محاذ پر یا کسی اور ایسی جگہ پر لڑائی کر رہا ہے اور جبکہ وہ نہتا ہے اور اس کا دشمن بہت اسٹرانگ ہے اور جبکہ اس کے پاس وہاں سے فرار ہونے کا موقع موجود ہے تو وہ کیوں فرار نہیں ہو رہا وہ بھی ایک ایکشن ہے ایک عمل ہے اور کیوں وہ مسلسل اس دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے کیا وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو کوئی کوئی ری انفورسمنٹ مل رہی ہے ریوارڈ مل رہا ہے یا انعام ایسا تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے کیا کوئی پنشمنٹ اس کو بھاگنے سے روک رہی ہے نہیں غالباً ایسا بھی نہیں ہے بھاگنے سے شاید اس کو اس پریشانی سے نجات مل جائے اور کیا وہ کسی اسٹیملس اور رسپانس کی ایسوسیشن کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے نہیں ایسا بھی نہیں ہے وہ شاید بلکہ یقیناً ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے اور اپنی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنی جان تک دینے پہ تیار ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہی وہ چیز ہے یہی وہ کام ہے جو اس وقت مجھے کرنا چاہیے so there is something else besides just stimulus response association and just reward and punishment. Then ask yourself, why would an artist donate his paintings to a charity school and not sell them in the market when he could have earned hundreds of thousands? Ek artist, jiski paintings بہت پسند کی جاتی ہیں وہ اپنی پینٹنگس کو بیچ کر لاکھوں روپے کما سکتا ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے لیکن وہ اپنی پینٹنگ ایک چیریٹی اسکول میں دے دیتا ہے تاکہ وہ اسکول والے اس کو بیچ کر آمدنی حاصل کرے اور اپنے اسکول کی حالت بہتر بنا لے کیا اس آرٹسٹ نے کسی ریوارڈ یا پنشمنٹ کی وجہ سے کیا یا اس کو اسٹیمولس کی کی کلاسیکل کنڈیشننگ گئی تھی یقیناً یہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے یہاں پہ جو چیز اس کو ایسا کرنے پہ مجبور کر رہی ہے وہ اس کی سوچ ہے وہ اس کے ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس کا نظریہ ہے گویا وہی بات کہ نظریات اور سوچ اور تربیت اور ایٹیٹیوڈ اور رویے یہ سب چیزیں بھی کسی بھی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں خواہ اس کے لیے کوئی ریوارڈ ملے یا نہ ملے خواہ اس کے لیے کوئی پنشمنٹ ہو یا نہ ہو اور خواہ کوئی آپ کو آبزرو کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو cognitive approach to learning takes this perspective cognitive approach to learning is the approach that focuses upon the thought processes underlying learning. The approach that gives importance to cognition when understanding and explaining learning. Cognitive approach, cognitive perspective or cognitive model. Cognitive learning approach has roots in the cognitive perspective. Cognition means knowledge or the process of knowing. Cognitive approach emphasizes thoughts, feelings, thinking values and expectation etcetera اگر آپ کو یاد ہو ہم نے شروع کے لیکچر میں کوگنیٹو پرسپیکٹو کی بھی بات کی تھی اور اس میں کسی حد تک ہم نے کوگنیٹو پرسپیکٹو میں ایکسپلین کی گئی لرننگ کو بھی چھوا تھا آج ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح سے شروع میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے دراصل کیا مراد ہے یہاں ہم کوگنیٹو اور کوگنیشن کی بات کر رہے ہیں کوگنیشن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا نہ صرف جاننے کو کہتے ہیں نہ صرف علم کو کہتے ہیں بلکہ جاننے اور علم حاصل کرنے کے عمل کو بھی کہتے ہیں یعنی the process of knowing is also cognition as well as what is know علم کا نام بھی سوچ کا نام بھی جاننے کا نام بھی کوگنیشن ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے عمل کا نام بھی کوگنیشن ہے this theory gives same importance to both the internal states of the person as well as the environmental events. Internal events are referred to as mediators or mediational processes that come in between stimulus and response. Mediators are conceptual, but they are defined physiologically rather than conceptually. Elements of cognitive model are two: internal processes which are essential in understanding behavior, and mediators that work in a systematic and organized way, not in terms of trial and error. Emphasis of cognitive approach. Cognitive approach mainly focuses on emotions, social behavior, and behavior modification. Cognitive approach includes the elements of psychology, linguistics, computer science, and physiology. Thus, جو کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ کوگنیٹو اپروچ میں جن سائیکولوجسٹ کا کام بہت نمایاں سمجھا جاتا ہے ان میں سے کولر کا کام بھی ہے اور وہ ایسی ریسرچز تھیں جنہوں نے ایک نئی طرح کی لرننگ کی پرسپشن پیدا کی ایک نیا تصور دیا لرننگ کے بارے میں Wolfgang Kohler apes by German scientist Kohler led to the discovery of the use of insight by animals in problem solving given the name learning by insight most famous of his this were conducted involving Sultan and ape series of experiment banana however outside the cage was placed a long stick the ape unsuccessfully tried seven times to reach the banana with small stick till it was finally frustrated and retreat then آلڈن the ape got up hold of the shorts mechanical classical اور مختصراً کولر کے مشہور ترین ایکسپیریمنٹ میں اس کے وہ ایکسپیریمنٹ شامل ہیں جو کہ اس نے سلطان نامی ایک ایپ یا بندر کے ساتھ کیے اس کو ایک کیج میں رکھا گیا کیج کے باہر ایک کیلا رکھ دیا جاتا اور کیج میں ایک چھڑی رکھ دی جاتی اس چھڑی کی مدد سے وہ کیلا اپنی طرف لے آتا اور اس اس کو کھا لیتا بہت دفعہ جب نے ایسا کر لیا تو ایکسپیریمنٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی اس دفعہ اس کے پاس جو چھڑی تھی وہ سائز میں پہلے سے چھوٹی تھی اور وہ کیلے تک نہیں پہنچ سکتی تھی اور کیج کے باہر یا اس کے پنجرے کے باہر ایک اور لمبی چھڑی رکھ دی گئی جو کہ دراصل اتنی لمبی تھی کہ اس سے کیلے تک پہنچا جا سکتا تھا سلطان نے بہت کوشش کی کہ اس کے پاس جو چھڑی موجود تھی اس کی مدد سے کیلا حاصل کر سکے لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور آخر تھک ہار کر ایک کونے میں جا کر فرسٹریٹڈ ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد ایک دم اچانک اٹھا اور اس نے چھوٹی چھڑی کو جو اس کے پاس تھی اس کی مدد سے اس نے باہر پڑی ہوئی چھڑی کو اپنی طرف کھینچا اور پھر اس بڑی چھڑی کو لے کر اس نے کیلا حاصل کر لیا اس ایکسپیریمنٹ اور اس طرح کے اور بہت سے ایکسپیریمنٹ سے کولر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لرننگ صرف میکینکل طریقے سے ویسے نہیں ہوتی جیسے کہ کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ میں کہا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی لرننگ کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ کے ہی نتیجے میں ہوتی ہے لیکن بہت سی لرننگ ایسی بھی ہے جس میں کوئی اور فیکٹرز کار فرما ہے جیسے کہ سلطان کے کیس میں اور اسی کو انسائٹ کا نام دیا گیا learning by insight said that a sudden change in behaviour or the the way it organize problem situation based upon insight Kohler کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص نے اس میدان میں بہت کام کیا اور ان کی ایک نئی طرح کی تھوریٹیکل اپروچ لرننگ کے بارے میں سامنے آئی اور ان کا نام ہے ٹرالمن ٹورمنٹ اباؤٹ میپسری ٹو ہیشنگس are not the same both Kohler and Tolman played role in the foundation of cognitive approach Tolman جن کا کام ابھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے انہوں نے بھی ایک اور طرح کی لرننگ کی بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے ذہن میں ہماری سوچ میں بہت سی ایسی چیزیں کار فرما ہے جو اس دائرے میں شامل نہیں ہوتی جس کو کلاسیکل اور کنڈیشننگ کا دائرہ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے عمل ایسے ہیں جو ہمارے ذہن میں کار فرما ہوتے ہیں اور لرننگ کا باعث بنتے ہیں کولر اور ٹالمن کے کام کی ہی بنیاد پر ہماری کوگنیٹو پرسپیکٹو اباؤٹ لرننگ سامنے آئی Tolman's concept of learning is basically about latent learning Tolman's concept of latent learning the type of learning in which the organism does learn a particular behaviour but does not readily demonstrated until reinforcement is provided performance may not be the same as what one has actually learned یہ ایک نقطہ شاید بہت سے طلبا کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہو that performance is something different اور پرفارمنس میں بھی ڈفرینٹ فرام ایکچوئل لرننگ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں جو اسکل ہمیں آتا ہے ضرور ہم اس کا مظاہرہ بھی کریں بہت سے لوگ بہت سی چیزیں کرنا جانتے ہیں لیکن ہر وقت ان کا مظاہرہ نہیں کرتے اور یہی چیز ٹولمن نے اپنے بہت سے ایکسپیریمنٹس میں ثابت کی جیسے کہ ان کے جو کہ جس میں انہوں نے چوہوں کا استعمال کیا جو اور جنہوں نے ایک مثالی اور کلاسیکی قسم کے ایکسپیریمنٹس کی حیثیت اختیار کر لی Tolman's series of early to his اس conducted experiments that demonstrated that only mechanical association between the stimulus and response cannot explain just every type of learning. Tolman نے اپنے experiment میں چوہوں کے تین گروپ بنائے اور اس experiment کے دوران انہوں نے میز لرننگ کی ٹاسک کو چنا میز جیسے کہ آپ جانتے ہیں میز سے مراد ہے گورکھ دھندا یعنی ایسی طرح کی ایک جگہ یا اس طرح کا ایک آلہ جو کہ چھوٹے جانوروں کے لیے بنایا جاتا ہے بڑوں کے لیے بھی آپ نے گورکھ دندے دیکھے ہوں گے جس میں جانور کو اپنا راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے اور راستے کے آخر میں اس کو عام طور پر کوئی ریوارڈ ملتا ہے اس بات کے لیے کہ اس نے وہ راستہ سیکھ لیا اور وہ کامیابی سے اس کے اینڈ پر پہنچ گیا اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہم کسی سیدھے راستے کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم ایک میز یا گورکھ دھندے یا بھول بھلیوں کی بات کریں جس میں جب جانور اپنا راستہ تلاش کرتا ہے تو بہت سے راستے ایسے آتے ہیں ہیں جو آگے سے بلاک ہوتے یا بند ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھوم کر واپس کوئی اور سرا تلاش کرتا ہے اور یوں بہت سے سرے دیکھتا دیکھتا وہ ایسا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے جو بالآخر اس کو اینڈ تک لے جاتا ہے ٹالمن کے ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے چوہوں کے تین گروپس استعمال کیے اور تینوں کو تین مختلف طرح کا ٹریٹمنٹ دیا group one For 17 days, the rats were allowed wandering around the maze once a day without being rewarded. Making many errors, they took longer in reaching the end. Group 2, always given food at reaching the end. They learned to turn faster to the end and food box. They made fewer errors. Group 3, for the first 10 days, treated like Group 1, سترہ دن کے لیے میز میں گھومنے کے لیے چھوڑ دیا گیا وہ اس میں چلتے رہے اور ان کو کوئی خاص ریوارڈ نہیں کیا گیا اس چیز کے لیے اور جب وہ اینڈ پر پوائنٹ تو ان کو کوئی فوڈ نہ لی جاتی اور انہوں نے آخر اس میں انٹرسٹ لینا بظاہر چھوڑ دیا دوسرے گروپ کو ہر دفعہ ریوارڈ کیا جاتا جب وہ اینڈ پر پہنچتے ان کو فوڈ ملتی اور ان ان ان لوگوں نے نے چوہوں بہت بہت جلدی یہ راستہ سیکھ لیا کے کم ہو گئے اور کامیابیاں بہت بڑھ گئی تیسرے گروپ کو پہلے دس دن پہلے گروپ کی طرح سے ٹریٹ کیا گیا اور ان کو کوئی ریوارڈ یا کوئی خوراک نہیں دی گئی اس کے بعد گیارہویں روز ان کو خوراک ملنا شروع ہوگی اور دیکھا یہ گیا کہ انہوں نے دوسرے گروپ کے چوہوں کی طرح سے فوراً کامیابی حاصل کر لی اور امیڈیٹلی دونوں گروپس کی پرفارمنس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا یعنی انہوں نے خوراک ملنے کے بعد راستہ تلاش نہیں شروع کیا بلکہ جب انہیں خوراک مل گئی اور وہ ریوارڈ ہونا شروع ہو گئے تو وہ فوری طور پر میز کے اینڈ پر بالکل اسی طرح سے پہنچ گئے جس طرح سے گروپ ٹو کے چوہے جا رہے تھے یہاں سے یہ نقطہ سامنے آیا کہ انہوں نے راستہ پھر پہلے ہی سیکھ لیا ہوا تھا لیکن وہ اپنی لرننگ کو استعمال نہیں کر رہے تھے استعمال انہوں نے اس وقت کرنا شروع کیا جب اس کے لیے ان کو ریوارڈ کیا گیا so conclusion cognitive map the rats not rewarded had learn the layout of the maze in their initial exploration but demonstrated their ability or skill only after reinforcement was provided immediately after they start getting food they They were almost as as good group 1. had developed a cognitive map of the maze which was was used when reinforcement there. یعنی جب شروع کے دنوں میں گروپ ون اور گروپ تھری کے چوہوں کو خوراک نہیں مل رہی تھی لیکن ان کو بہت وقت کے لیے دن میں ایک دفعہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ میز کے اندر گھومے پھرے اس دوران انہوں نے اپنے ذہن میں اس تمام جگہ کا اس کی لوکیشن کا اس کی اسپیسیز کا اس کی ڈائریکشن اور ٹرننگ کا ایک کوگنیٹو میپ بنا لیا تھا جس کو انہوں نے استعمال نہیں کیا ان کے ذہن میں وہ موجود تھا اور صرف پوزیٹو انفورسمنٹ کے بعد انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا cognitive map it's a mental representation of space location and direction mental representation of learn relation among among یعنی کسی آرگنیزم کے سامنے ماحول میں جو موجود ہیں ان کے درمیان میں جو تعلق موجود ہے اس سب کا ایک مینٹل امیج یا مینٹل ریپرزینٹیشن یا ایک ذہنی نقشہ سا بن کر اس آرگنیزم کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اس کو اسی وقت استعمال کرے لیکن جب اس کو خواہش ہو جب اس کے لیے ری انفورس کیا جائے یا جب وہ مناسب سمجھے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے یعنی وہ اس کے ڈیٹا اسٹور ہاؤس میں موجود ہے صرف دیکھنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس یہ ابلیٹی آ چکی ہے what function do spatial cognitive maps perform اب اگر کوئی آرگنیزم اپنے ذہن میں مینٹل میپس رکھتے ہیں یا ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے ماحول اور اسپیس اور لوکیشن کے بارے میں ذہنی امیج یا ذہنی ریپرزینٹیشن بنا سکتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک یقیناً اہم طرح کی لرننگ ہے اور یہی وجہ ہے اس کو ایک علیحدہ لرننگ اپروچ کے طور پر دیکھا اور سمجھا جاتا ہے in case of animals spatial memory is use for identifying and recognizing the feature of their environment for example cats find their way back home. Spatial memory is used for finding important goal objects in their environment and spatial memory is used for planning route through an environment. یعنی جانوروں کی صورت میں اسپیشل میموری اور کوگنیٹو میپس کو استعمال کرتے ہوئے جانور اپنی منزل تلاش کر لیتے ہیں جیسے کہ بلی کو آپ کہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی چھوڑ دیں تو وہ چند روز میں واپس اسی گھر میں آ جاتی ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے غالباً ایک کوگنیٹو میپنگ کا نتیجہ ہے اسی طرح سے بہت سے پرندے سال بھر کے لیے اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں جب موسم تبدیل ہوتا ہے سردیاں آنے والی ہوتی ہیں اس سے بہت پہلے وہ اپنی خوراک اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں چونٹیا بھی ایسا کرتی ہیں اس دوران وہ اتنا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں کہ اگلے اس زمانے میں استعمال کر سکے جبکہ موسم سخت ہوگا اور سرد ہوگا ضروری نہیں کہ جس وقت یہ ذخیرہ کیا جا رہا ہو وہ اسی مقام پر ہمیشہ کے لیے رہتے ہوں اکثر جانور اور پرندے اپنی فوڈ کو ایک جگہ پہ اسٹور کرتے ہیں اس کے بعد کسی اور جگہ پر چلے جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد واپس اسی مقام پر آ کے اپنی خوراک کو استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ پرندے جو کہ مائگریٹری برڈس ہیں سردیوں میں اڑ کر گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور جب وہ چار مہینے بعد یا چھ مہینے بعد واپس آتے ہیں تو اسی جگہ پر اسی درخت پر آ جاتے ہیں جہاں پہ ان کا گھونسلہ تھا یہ بھی کوگنیٹو میپنگ ہی کی ایک مثال ہے birds coming back to the same place and point after season are an example pigeons cognitive maps and cats coming back home are also using these maps use of cognitive maps by humans Cognitive maps of surroundings, primarily based on particular landmarks, are developed by people too. In their initial encounter with a new environment, they develop cognitive maps based upon specific paths. As the familiarity with the environment increases, abstract cognitive maps are developed, that is, overall conception of environment. This is also use by interior designers انسانوں میں بھی کوگنیٹو میپس کا استعمال ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے آپ نے کبھی سوچا کہ آپ جب کسی نئی جگہ پر پہلی دفعہ جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگلے دو ہفتے یا چار ہفتے آپ نے وہی رہنا ہے تو پہلی دفعہ آپ اس جگہ کے راستے کیسے یاد کرتے ہیں یا اگر آپ کسی کو ملنے کے لیے پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور وہ فون پر آپ کو اپنے گھر کا راستہ سمجھاتے ہیں تو کیوں کر وہ راستہ آپ کو یاد رہتا ہے جب آپ اس علاقے میں جاتے ہیں جہاں آپ پہلی دفعہ آئے ہیں یہ بھی کوگنیٹو میپنگ کا ایک استعمال ہے شروع میں جب انسان کسی نئی جگہ کا راستہ سیکھتا ہے تو اس وقت ہم صرف میجر لینڈ مارکس اور بڑی بڑی نشانیوں کو ذہن میں رکھتے ہیں اور جو سڑکیں سیدھی ہوتی ہیں یا جو موڑ بالکل نمایاں ہوتے ہیں اور جو موڑ براہ راست ہماری منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم صرف ان کو یاد رکھتے ہیں جو جو اس جگہ سے اور اس علاقے سے ہماری کمیٹی بڑھتی جاتی ہے اس جگہ کا ایک وسیع نقشہ ہمارے ذہن میں بنتا ہے ہے جو ایک ایبسٹریکٹ امیج شروع میں کوگنیٹو میپنگ بالکل سادہ اور سمپل اور سالڈ اور کانکریٹ تھی اور صرف نمایاں چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لی تھی تو کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا ایک اوور آل امیج اپنے ذہن میں محسوس ہوتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کسی نئے شہر میں آپ جب شروع میں گئے تو آپ نے صرف بڑی بڑی سڑکیں اور بڑے بڑے راستے یاد رکھ لیے ایسے راستے جن سے آپ اپنے گھر سے اپنے دفتر تک یا اپنی یونیورسٹی تک جا سکتے تھے اور جب اپنی یونیورسٹی اور دفتر سے واپس آنا ہو تو انہی راستوں کو استعمال کرتے تھے چند دن یا چند ہفتے گزرنے کے بعد آپ کے ذہن میں اب صرف وہی سڑکیں نہیں بلکہ اپنا پورا محلہ پورا علاقہ اور شاید پورے شہر کا ایک امیج بن جاتا ہے اس کے لیے ہم نے ہاتھ سے کوئی نقشہ نہیں بنا رکھا ڈائری پہ کوئی نوٹس نہیں بنا رکھے لیکن ایک مینٹل میپ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے انٹیریئر ڈیزائنر بھی اکثر اس چیز کا استعمال کرتے ہیں مثلاً انہوں نے ایک جگہ کو پہلی دفعہ دیکھا اب انہیں یہ سوچنا ہے اور یہ پلان کرنا ہے اور یہ ڈیزائن کرنا ہے کہ اس جگہ کو کیسے ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ جس وقت اس جگہ پر اس کمرے میں یا اس گھر میں یا اس دفتر میں ہوں اسی وقت وہ سارا ڈیزائن بنا دے عام طور پر وہ ایک امیج لے کر اپنے ساتھ آتے ہیں کہ وہ جگہ اس طرح کی ہے اور اس میں ہوا کا اور روشنی کا یہ نظام ہے اور اس کے دروازے اور کھڑکیاں اس طرح کی ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایک اور امیج اپنے ذہن میں بناتے ہیں کہ اس میں کس جگہ پر کیا کیا چیز رکھی جا سکتی ہے بلا شبہ اس کے لیے وہ ڈرائنگس اور اس طرح کے ڈائگرامس بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں جو امیج ہوتا ہے وہ ان کی بہت مدد کرتا ہے یہ طے کرنے میں کہ یہ جگہ کس طرح کی سیٹنگ میں زیادہ خوبصورت دکھائی دے گی ابھی تک ہم بات کر رہے تھے ٹالمن کی لیٹنٹ لرننگ کی جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا آج ہم دو طرح کی لرننگ اپروچ کی بات کریں گے جو کہ کوگنیٹو اپروچ کے دائرے میں شامل ہے دوسری اپروچ جس کا ذکر اب ہم کریں گے وہ ہے آبزرویشنل لرننگ آبزرویشنل لرننگ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسی لرننگ ہے جس میں آبزرویشن کا رول اہم ہے آبزرویشن سے مراد آپ جانتے ہیں مشاہدہ یعنی کسی چیز کو دیکھنا اس کو پرسیو کرنا ایسی لرننگ جو ہمارے مشاہدے پر بنیاد رکھتی ہو observational learning ask yourself will people be behaving the same way as they do now if they had never seen human being کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج جو کچھ بھی ہیں کیا آپ اسی طرح کے ہوتے اسی طرح کے انسان ہوتے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوتے جہاں آپ نے کبھی کسی دوسرے انسان کو نہ دیکھا ہوتا یقیناً نہیں ہم جو کچھ بھی ہیں جس طرح سے بھی بہیو کرتے ہیں یہ ہم نے دوسرے لوگوں سے سیکھا ہے بہت سی چیزیں دوسرے لوگوں کے بتانے پر سیکھی لیکن بہت سی چیزیں ہم نے اس لیے سیکھ لی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دوسرے لوگ بھی ایسے ہی کر رہے تھے اگر کوئی بچہ اور کہانیوں میں اس طرح کے بہت سے بچوں کا ذکر ملتا ہے جنگل میں کسی طرح سے گم جائے اور وہ بچہ چند ماں کا تھا اور اس کے ماں باپ کہیں اور رہ جائے اور وہ کہیں جانوروں کے ساتھ ہی پلے بڑھے تو شاید اس کو کبھی خیال بھی نہ آئے کہ اس کو دو ٹانگوں پر چلنا ہے اور یہ دوسرے دو اس جو اس کے پاس موجود ہے یہ اس کے ہاتھ اور بازو ہے شاید وہ کسی چوپائے کی طرح ہی چلتا لیکن انسانوں میں رہنے والا بچہ سب سے پہلے دوسرے انسانوں کی طرح کھڑا ہونا سیکھتا ہے اور پھر ان کی طرح چلنا سیکھتا ہے کیونکہ وہ ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہی اس کی بھی خواہش ہے so this is about walking also how do toddler learn to wear shoes چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے جوتے پہن کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں جبکہ وہ ان کے سائز کے جوتے نہیں ہوتے لیکن کبھی کسی نے ان بچوں کو اس بارے میں فکر مند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ جوتا میرے سائز کا نہیں ہے اور اس کو پہن کر اسی طرح سے چل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان کے کے سائز جوتے تھے ایسا بھی آبزرویشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اس طرح کے جوتے پہنے میں دیکھا اور ان کا دل کیا کہ وہ بھی ایسے جوتے پہنے why do small girls like to wear lipsticks how does one reach for the ignition in car when trying to drive the very first time on his own How do many youngsters start smoking? Why do people dress up and talk like famous actors? The answers to all of these questions can be found in observational learning. Small girls like to wear lipstick because their mothers wear lipstick. Otherwise, the friends that they spend most of their time with, they do not wear lipstick. So, it's the mother that they are trying to copy. Similarly, when you sit in a car for the very first time and try to drive it for the very first time, and you have not had any training in driving a car, how do you put the key at the exact place where it should be? You have not learnt it. You do it because you have seen many other people doing that. And then, why do people wear clothes like their favorite actors? simply because they like them and they use them as models and they try to copy them and be like them. Observational learning, learning through observation of others' behavior or as a result of modeling. According to Albert Bandura and colleagues, a major portion of our learning is based upon learning by observation. Main components of social learning theory in which a person makes changes in his own behaviour or model star favourably or lead to learning negative as well as positive behaviour یہاں پہ یہ چھوٹی سی بات یاد رکھنی چاہیے کیونکہ ہم آبزرویشنل لرننگ کی بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یا بچے یا دوسرے لوگ اپنے سامنے دکھائی دینے والے کچھ لوگوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو ہم اپنے لیے رول ماڈلس سمجھتے ہیں اس سے ہمیں یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ ایسا صرف پازیٹو اور اچھی چیزوں کے سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے بہت سے نیگیٹو بہیویئر بھی دوسرے لوگوں کو دیکھ کر سیکھے جاتے ہیں مثال کے طور پر اس میں کسی کو شک نہیں کہ بچے اگر وائلنٹ پروگرامز دیکھیں گے اگریشن والی چیز, چیزیں اور فلمیں دیکھیں گے یا اسی طرح کی کتابیں پڑھیں گے تو ان میں بھی وائلنس بڑھ جائے گا اور اسی وجہ سے بچوں کی کہانیوں کی کتابوں یا بچوں کے پروگرامز ٹیلی ویژن کے ہوں یا ریڈیو کے یا کسی اور طرح کی فلمیں ان میں خاص توجہ اس بات کو دی جاتی ہے کہ اگر بچے ان کو دیکھنے والے ہیں ان کے ویورز ہیں تو ان میں وائلنس کو کم سے کم دکھایا جائے steps in observational learning there are certain steps to be followed in observational learning one the most critical features of another persons or models behaviour are paid attention to and perceived the behaviour is remembered stored in the memory at the third stage action is reproduced stage four the person is motivated to learn and practice the behaviour behavior. Are re reinforced and failures punished سو سب سے پہلے ہم کسی ایسے شخص کو جس کو ہم پسند کر رہے ہیں اس کی شخصیت کی اہم کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں ایسی چیزیں جو ہمیں پسند ہیں یا جن کو ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کہا گیا کہ ہم ویسے بنے ان چیزوں کو ہم ذہن نشین کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی پریکٹس کرتے ہیں جب ہم بار بار ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے پوزیٹو ری انفورسمنٹ بھی ملتی ہے اور پھر آخر کار ہم وہ اسکل یا وہ ابلیٹی سیکھ لیتے ہیں جو ہم کسی اور شخص میں دیکھتے تھے اور ہمیں وہ اچھی لگتی تھی when is observational learning the best approach to learning in learning those skills where shaping is not appropriate trial and and error impossible classical conditioning for example flying aeroplanes as a pilot or performing surgery کچھ بہیویئر ایسے ہیں کچھ امال اس طرح کے ہیں جن میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کلاسیکل کنڈیشننگ کی طرح سے اسٹیمولس اور ریسپونس کی ایسوسیشن پیدا کریں اور اس کے بعد انتظار کریں کہ آرگنیزم آہستہ آہستہ بہت ہفتوں کی ایسوسیشن کے بعد وہ بہیویئر سیکھ لے نہ ہی ان میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ اس کو ٹرین کریں کہ بار بار تمہیں پوزیٹیولی ری انفورس کیا جائے گا تو تم نے یہ بہیویئر کرنا ہے اگر تم غلطی کرو گے تو تمہیں پنش کیا جائے گا اور نہ ہی جن بہیویئر کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں اس بات کی گنجائش ہے کہ شخص کو یا سبجیکٹ کو ٹرائل اینڈ ایرر کا موقع دیا جائے کہ ہاں کچھ غلطیاں کریں گے تو ہی سیکھیں گے مثال کے طور پر اگر آپ ایک جہاز کے پائلٹ ہیں تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی غلطی کریں یہ چیز دوسروں کو آبزرو کر کے کے سیکھی جاتی جاتی ہے ہے اور اور اس اس بعد میں ٹریننگ لی ہر وقت انڈر آبزرویشن رکھ کر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں ٹرائل اینڈ ایرر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آج یوں اڑا لیں جہاز اور کل کسی اور طرح سے similarly in case of performing any form of surgery especially of the vital organs like brain or heart. There is no room for trial and error, and there is no room or time for learning by association or through operant conditioning. Who is a good model? The one who is rewarded for his behavior. Those punished for their behavior will not usually be copied. Socially significant models, for example, as used in advertisements, successful people glamorous people good communicators so وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں یوں تو ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ہمارے میل جول میں شامل ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کچھ کو ہم کسی حد تک پسند کرتے ہیں کچھ کو ناپسند بھی کرتے ہیں لیکن وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کاپی کر کے ان جیسا ہی بننا چاہتے ہیں ایک طرف تو کچھ ماڈل ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ان جیسے بنے مثلا پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری کلاس میں جو بچہ فرسٹ آتا ہے تمہیں بھی اس کی طرح سے پڑھنا چاہیے یا یہ تم اپنے بڑے بھائی کی طرح سے بنو یا اپنی بہن کی طرح سے بہیو کرو یہ تو وہ ماڈلس ماڈلس ہیں which have been allocated to the the child but there are so many other role that person or herself chooses to copy or imitate or to follow اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اب وہ کون لوگ ہیں جو اچھے ماڈل ثابت ہوتے ہیں یا جو ہمارے لیے ماڈل ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ جو زندگی میں سکسیسفل ہوں اور جن لوگوں نے زندگی میں معاشرے میں اپنا کوئی نام بنا رکھا ہو اور وہ ہمارے لیے کامیابی کی ایک علامت سمجھے جاتے ہوں اس طرح کے لوگوں کو دوسرے لوگ کاپی کرنا چاہتے ہیں اور ان جیسے بننا چاہتے ہیں اس کے علاوہ گلیمرس لوگ جس میں شوبس کے لوگ بھی شامل ہیں میڈیا کے لوگ شامل ہیں وہ لوگوں کے لیے زیادہ اٹریکشن کا باعث ہوتے ہیں اور لوگ ان کو بھی اپنا ماڈل سمجھتے ہیں اور کانشیسلی یا انکانشیسلی ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ the people who are who communicate well and who skill to communicate their feelings and who allow you to express yourself to them they are also good role model attraction لیکن ماڈلس جو ہے وہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں for many people their parents are role model for some their friend are role model for some their teachers are role models and may be a political figure may be a film star may be literary person can be a model for the person the only thing that is important is the attraction that one feels for the personality characteristics of the person chosen as the model application of observational learning in real life situation so اگر یہ آبزرویشنل لرننگ ہے اور اگر یہی طریقہ ہے جس سے ہم بہت سے بہیویئر سیکھتے ہیں یعنی دوسروں کو دیکھنا اور ان جیسے بہیویئر پرفارم کرنا یا دوسرے لفظوں کو کاپی کرنا یا امیٹیٹ کرنا تو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں اس کی اپلیکیشن کہاں دکھائی دے گی یقیناً بہت سی جگہوں پر جہاں شاید ہمیں کبھی احساس بھی نہ ہوا ہو observational learning and its application in real life situation one overcoming fear in children بہت سی تھراپیوٹک سچویشن میں آبزرویشنل لرننگ کو بچوں میں خوف اور فیئرس اور جھجک کو کم کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایسا کلینکل سیٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے اور کلاس روم سیٹنگ میں بھی ایون پیرنٹس بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں سمپل ترین طریقے میں تو عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو ایسے دوسرے بچوں سے ملوایا جاتا ہے جو اسی کی عمر کے ہوں اسی جیسے ہوں لیکن وہ ڈرتے نہ ہوں اگر یہ بچہ کاکروچ سے ڈرتا ہے تو دوسرا بچہ کاکروچ کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اس طرح کے ایکسپوئر سے وہ دوسرا بچہ اس کو ایک ماڈل محسوس ہوگا اور بعض صورتوں میں بچوں کو ماڈلس کی ویڈیوز بھی دکھائی جاتی ہیں اور بہت سی ریسرچ میں ان کو استعمال کیا گیا ہے خاص طور پہ ہیلتھ کیئر سیٹنگز میں جیسے کہ اگر بچہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے ڈر رہا ہے یا انجیکشن لگوانے سے ڈر رہا ہے یا سرجری کے لیے جانے سے ڈر رہا ہے تو اس کو ایسے بچوں کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں جو کہ ان ساری چیزوں کے لیے گئے اور وہ ہنس رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور ٹیکا لگوانے کے بعد واپس آ رہے ہیں یا ہاسپٹل سے ڈاکٹر کی دوائی کھانے کے بعد کتن پریشان نہیں ہے اس طرح کے استعمال سے جو ماڈلس ہیں بچوں کے لیے ایک طرح کے ریسکیو کا بھی کام دیتے ہیں اسرٹیونیس اسرٹیونیس ٹریننگ ٹریننگ کے لیے بھی آبزرویشنل لرننگ کا استعمال کافی دفعہ کیا جاتا ہے ٹریننگ سے مراد ہے وہ ٹریننگ جو ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو سیلف کانفیڈینس میں کمی کا یا غیر ضروری انگزائٹی کا یا جھجک کا یا شرمیلے پن کا شکار ہوں اور جس کو سمپل لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے the inability to say no if you can't say no to anybody if you can't refuse anybody then you need assertiveness training so جو لوگ شرماتے ہوں دوسروں کی آنکھوں میں دیکھ کے بات نہ کر سکتے ہوں اس کو پبلک میں جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہو کلاس پرزینٹیشن دینے سے پہلے اس کو بےہوشی کے دورے پڑ جاتے ہوں اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی آبزرویشنل لرننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے ان کو ایسے لوگوں سے ملوایا جاتا ہے اپنی عمر کے ان بچوں سے یا نوجوانوں سے ملاقات کروائی جاتی ہے جو کہ وہی سارے کام بغیر کسی جھجک کے کر رہے ہیں اس میں بھی ویڈیو یا ویژل مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو ایسے بچے یا نوجوان یا بڑے لوگ دکھائے جاتے ہیں جو بڑی تسلی سے اور بہت اچھے طریقے سے پبلک اسپیکنگ میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں یا باہر کی زندگی میں بہت کانفیڈینس کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اس کا بھی ایک خاصا مثبت اثر دیکھنے والے شخص پر ہوتا ہے treating fear of medical treatment and surgery surgery اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کا خوف کوئی عجیب بات نہیں ہے سرجری سے تقریباً ہر کوئی گھبراتا ہے اور بہت سے لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی اکثر اوقات دوائی نگلنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور انجیکشن سے بھی بہت سے نوجوان اور بہت سے بچے اور بہت سے بزرگ پریشان ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے بھی آبزرویشنل لرننگ کو استعمال کر کے دیکھا گیا ہے خاص طور پہ چھوٹے بچے جنہوں نے ڈینٹسٹ کے پاس جانا تھا یا سرجری کے لیے جانا تھا ان کے لیے ویژل مٹیریل کا اہتمام کیا گیا اور ان کو ایسی فلمیں دکھائی گئی جن میں باقی سب بچے اسی پروسیس سے گزر رہے تھے بغیر کسی پریشانی کے learning sports and athletics sports یا ایتھلیٹکس سیکھنے کے لیے بھی آبزرویشنل لرننگ بہت اچھا طریقہ ہے ایتھلیٹس کو اور جو اسپورٹس پرسنس ہیں ان کو دوسرے ایتھلیٹس اور دوسرے کھلاڑیوں کی پرفارمنس دکھائی جاتی ہے جس کو دیکھ کر وہ پرفارم کرنا سیکھتے ہیں اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا سیکھتے ہیں یہ چیز ڈائریکٹلی بھی کی جا سکتی ہے کسی اسٹیڈیم میں یا کسی جمنیزیم میں جا کر اور اس میں بھی ویڈیو فلمس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں آپ دنیا بھر کے بہترین ایتھلیٹس کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دنیا بھر کے بہترین کھلاڑیوں کے کھیل کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ریوائنڈ کر کے بار بار دیکھ سکتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نوٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ لائف پرفارمنس میں نہیں کر سکتے نیو اسکلس لائک سوئمنگ بہت سے نئے اسکلس جیسے کہ سوئمنگ سیکھنے کے لیے بھی آبزرویشنل لرننگ کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑ سکتی ہے بہت سے بچے جو پہلی دفعہ پانی میں چلانگ لگانے سے گھبراتے ہیں جب وہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں یہ بھی آبزرویشنل لرننگ ہے اور جس کا ایک مثبت اثر ہوتا ہے classroom situation good performers and high achievers are rewarded so that they act as model for other children اگر ہم کلاس روم سچویشن میں دیکھیں کسی اسکول میں دیکھیں تو ہمیں دکھائی دے گا کہ جو بچے اچھا پرفارم کرتے ہیں اچھے نمبر لیتے ہیں محنت کرتے ہیں اور قابل ہوتے ہیں ٹیچرز ان کو انکریج کرتے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے ریوارڈ کیا جاتا ہے مثلاً کسی کلاس میں آپ کا اول آنا بذات خود ایک ریوارڈ ہے ان کو اسٹار دیے جاتے ہیں ان کو شیلز دی جاتی ہیں اب جو بچہ تو یہ اچیومنٹ کر رہا تھا اور جس کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے اس کے لیے تو یہ سارا سلسلہ کنڈیشننگ کی ایک مثال ہے کیونکہ اس کو پوزیٹو انفورسمنٹ دی جا رہی ہے فار گڈ پرفارمنس لیکن کلاس کے باقی سارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے they are undergoing observational learning اچھے بچوں کو کامل بچوں کو اس لیے انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ اچھا پرفارم کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ دوسرے بچوں کے لیے ایک مثال بنے ایک ماڈل بنے اور باقی بچوں کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو کہ ہم اس جیسی پرفارمنس دکھائیں fashion fashion is another area in which observational learning operates how do people decide what to wear ایسا ہم دوسروں کو دیکھ کر کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک رات سوئے تھے اور اگلے دن صبح آپ کا خیال آیا کہ نہیں آج سے نیلے رنگ کا نہیں لال رنگ کا فیشن ہے لال پہنتے ایسا نہیں ہوتا ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں خاص طور اپنی ایج گروپ کے لوگوں کو اور پھر ہم انہیں جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہم کیوں چاہتے ہیں کم از کم دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیئر گروپ میں ایک پسندیدہ شخصیت ہوں we should also be behaving like our friends or our people of our age group at the same time we also want to copy our favourite personalities and we want to be like them and most of the times these personalities are media people so fashion کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی خوشی نہیں ہے لیکن ہم دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں دوسروں جیسے بننا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو یہی فیشن استعمال کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اس فیشن کو استعمال کرنے کے بعد ہم بھی ان جیسے دکھائی دینا شروع کر دیں گے اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بال مختلف رنگوں میں ڈائی کر لیتے ہیں اور جلدی جلدی ان کے رنگ بدلتے رہتے ہیں یا ایسے فیشن کرتے ہیں جو شاید ان کے ارد گرد اور کوئی نہیں کرتا مگر کوئی ایک شخص جو ان کو پسند ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اسموکنگ اینڈ ڈرگ ابیوز جہاں پر آبزرویشنل لرننگ پوزیٹو چیزوں کو سیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہاں بہت سی نیگیٹو چیزیں بھی اس کی وجہ سے سیکھی جاتی ہیں اسموکنگ ڈرگ ابیوز اور الکوہلزم خاص طور پہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ابتدائی اسٹیجز میں شاید آبزرویشنل لرننگ کے ذریعے سیکھی جاتی ہیں چھوٹا بچہ اپنے باپ کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی سگریٹ یا پینسل ہاتھ میں پکڑ لے اور اپنے باپ کی طرح سے دکھائی دے جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو عام طور پہ کسی ایکٹر کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی ایسی شخصیت کو جو ان کے لیے بہت اہم ہو اور جو سگریٹ پیتی ہو اور ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی کی طرح سے دکھائی دیں ڈرگس میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے اپنے ایج گروپ کے دوسرے لوگ اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی کوئی ایک شخص اس, کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے use of on it can be a personal decision or smoking or modelling or imitation of others violence and aggression ذریعے کتابوں کے ذریعے کہانیوں کے ذریعے لرننگ جہاں اگر آپ کو زیادہ وائلنٹ ایکٹیویٹی دکھائی جائے گی تو آپ کو بچے بھی اس جگہ پر وائلنٹ گیمس کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے بالکل اسی طرح سے جو بچے کارٹون زیادہ دیکھتے ہیں وہ بعض اوقات کارٹون کی طرح سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں so observational learning can teach violence and and aggression to the young people finally learning gender roles ہم اپنے جینڈر رولس کیسے سیکھتے ہیں میل بچہ کیسے سیکھتا ہے کہ اس کو ایک بڑے مرد کی طرح سے بہیو کرنا ہے اور لڑکیاں کیسے سیکھتی ہیں کہ ان کو ایک ڈیسنٹ بڑی مہذب عورت کی طرح سے کیوں کر بننا ہے اور شاید وہ کچھ اور بھی بننا چاہتے ہوں بنیادی طور پر جینڈر رولس دوسرے ماڈلس کو دیکھ کر سیکھے جاتے ہیں بچیاں اپنی ماں کو کاپی کرتی ہیں لڑکے اپنے باپ کو کاپی کرتے ہیں یا بڑے بہن بھائی بھی ایک ماڈل کا کردار ادا کر سکتے ہیں جس گھر میں ماں اگریسو ہوگی وہاں پہ بیٹی بھی شاید اگریسو ہوگی جس گھر میں ماں ڈری اور سہمی ہوگی اس گھر میں بیٹی بھی عام طور پر ڈری اور سہمی ہوگی جہاں باپ بلند آواز میں بولتا ہوگا اور جہاں یہ سکھایا جاتا ہوگا کہ مرد کا روب گھر میں ہونا چاہیے وہاں پہ بیٹا بھی ایسا ہی کرنا سیکھتا ہے اور جس گھر میں باپ کا رول ایک کمفرٹنگ اور محبت کرنے والے اور ایک شفیق شخص کا ہوگا وہاں پہ بیٹا بھی ایک اچھا اور نرم رویہ اختیار کرنا سیکھے گا سو so, یہ سب کچھ تھا آبزرویشنل لرننگ کے بارے میں آج کے لیکچر میں ہم نے کوگنیٹو لرننگ یا کوگنیٹو اپروچ ٹو لرننگ کی بات کی جس میں ہم نے دو بنیادی تھیریز کا ذکر کیا ٹولمن کی لیٹر لرننگ تھیری اور بنڈورا کی آغاز کردہ آبزرویشنل لرننگ اگلے لیکچرز میں ہم اسی طرح کے اور ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے جس میں آپ کو سائیکالوجی کے بنیادی نظریات اور پھر ان کی اپلیکیشن آپ کی روزمرہ کی اصل حقیقی زندگی میں دکھائی جائے گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ